بسم الله الرحمن الرحيم ثم انه كثر اختلاف الفقهاء في الاسكبار حقيقة كي بيشائي في فقهاء كي اختلافات زيادة وجاي بناء على اختلاف في غير الأحكام اس بنیاد سے کہ ان میں احکامات اور احکام کی علت کیا تھی اس میں اختلاف پیدا ہوا اختیار آنے کا علت اور پھر یہ بحث بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ بحث اس بات سے شروع ہو گئی کہ ان احکامات کی علتیں کیا ہیں اس بات ادارہ اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمیں یہ علتیں ان مصلحتوں تک پہنچاتی ہیں جس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے ہمیشہ تمسک بالما تمسک بالماقول ہی بطیر من الزاد صدینی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ شروع ہوئی بات دینی مسائل میں عقلی استدلال آنے لگا وظاہر تشکیفات اصولی اعتقادیت والعملیہ اور پھر شروع و شبہات کا ایسا سلسلہ چل پڑا جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی تھا اس کے اعمال سے بھی اور الامر الى انصار الانتحار والاقامت الدلائل العقلیہ اور پھر یہ ہوا کہ ان نصوص پر جو چیزیں قابل سنت سے ثابت ہیں ان پر عقلی دلائل قائم کرنے کے لیے اور النصوص النقلیہ المنقول والمعقول اور عقل سے جو بات ثابت ہوتی ہے نقل سے جو بات ثابت ہوتی ہے ان دونوں کو ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے بل المفہوم اور جو کچھ کم سنتے ہیں دین کے بارے میں وہ سمجھ میں بھی چیزیں آتی ہیں تو علماء نے اس کام پر اس مسئلے پہ کام کرنا شروع کیا نسل الدین اور انہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور مسلمانوں میں جو عقلی انتشار پھیلنا شروع ہو گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کام ہوا اور انہوں نے بہت ہی اچھی کوششیں کی تھی شمل مسلمین کے مسلمانوں کو وہ زبردست محنت کر کے ایک چھپا چکا جماعت اس لیے یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اور یہ جو دین کی مصلحتیں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادات میں سے ہے اور اہم ترین اطاعت جو اللہ کی ہے اس میں یہ شمار ہونے لگا یہ ایک طرح بات ہے جو پچھلی مرتبہ رہ اور بات میں جب کتاب دیکھی تو خیال آیا کہ اس کی تشریح نہیں ہوئی شاہ رحمت اللہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ رسولی طور پر یہ بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کو آپ سے ثابت کرنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے اس ایک مسئلے کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ ساری اتنی تفصیلی مباحث کی اور چھ یا سات جوابات دیے ہیں آہستہ آہستہ انہیں پھر کہتے ہیں دیکھو اس کی اس وجہ سے ضرورت پیش آ گئی کہ کہ میں اختلاف کی کثرت ہوئی اور اب میں اختلاف کی ایسے کثرت ہوئی مثلاً کتاب و سنت میں ایک بات آ گئی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ایک بات بیان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک بات بیان کر دی اور اس کے بعد اجتہاد کا دور چلا کہ اجتہاد کے اعتبار سے کیا چیز کس کی سمجھ میں آئی انہوں نے اس کے مطابق فتوا دیا ہے یہ ضروری نہیں ہے اور حقیقت بالکل کے ساتھ اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی چیزیں پیش آئی کہ اس میں ضروری نہیں تھی کہ ہر ایک کے پاس حدیث ہوتی اور ہر ایک کے پاس کتاب سنت سے کوئی دلیل ہوتی اور اللہ کے زمانے میں خاص طور پہ جب ان کے لیے داخلی انتشار ختم ہو گیا اور ان کی حکومت چل گئی اور سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں اور کوئی برابر اس کا ڈر نہیں رہا نامی مدت مطلب کو کوئی تباہ کر سکتا ہے نت نئے مسائل پیش آ رہے تھے بڑی سے بڑی چیزیں پیش آ رہی تھی اور حکومت کے اسلام سامنے یہ چیز تھی کہ وہ یا تو اتحاد کرتے یا کتاب و سنت کو دیکھتے یا کیا کرتے تو ظاہر ہے صحابہ کے اللہ ہندا تھے وہ خدا کی کتاب کو زیادہ سمجھنے والے تھے تو اس کے مطابق فتوا دے دیتے تھے پھر جو چیز انہیں سنت میں پیش آتی تھی اس کے مطابق فتوا جاتا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے کسی کے پاس بھی شریعت کی کوئی دلیل نہیں تھی پھر اس تھا کہ کیا کیا جائے اور اس اتحاد پہ ضروری نہیں تھا کہ سیدنا عمر کے انداموں نے ایک دو اشتہار یا اپنی اولاد کے لیے کیا وہ باقی سب لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی اور عمر کے اللہ کی طبیعت نے مثلاً بہت زیادہ احتیاط کی اور اس کے لیے آپ کی بنا پر بہت سی چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی قانون انہوں نے بنا دیا تھا اور وہ مثال شریف رضی اللہ گورنر سے ہٹرا گیا ہے اور عمر رضی اللہ کے دو بیٹے عبداللہ بن عمر اور عمر اللہ یہ دونوں وہاں سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تم جا کر رہے ہو یہ ایسا ہے سرکار کا رحم اللہ نوازا کے مدینہ منورہ جمع کرا دینا اللہ تعالیٰ اور ضمانت کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کر لیں کہ پیسہ ہمیں قرض کے طور پہ دے دیں اور ہم یہاں سے سامان لے جاتے ہیں اور لے جا کر سامان کا مدینہ مرضہ مارکیٹ میں بیچ دیں گے جتنا ہوگا ہم برت دیں گے اور اصل فصل ہے وہ اس کو ادا کر دیں گے پھر بحث کے دوران یہ پہلے آیا کہ تم جب کام کرو گے تجارت کرو گے لے کے جاؤ گے تو آدھا روپیہ تم لے لینا نفے کا آدھا جمع کرا دیں اگر تم رضی اللہ عنہ کو پتا چلے گا ہزار کی شرح معاملہ ہے کوئی ہے کوئی اس نے ایسی بات نہیں تو لگا ہے لیکن اس کو رضی اللہ نے بلا دیا اپنے دونوں بیٹوں اور تم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار کا مال تھا تمہیں کس نے کہا کہ اس پہ تجارت کر دو اور اسے نہ اس سے نقل وصول کرتے رہو اس لیے اس پیسے کو تم جیسا کیا تھا سمیت داخل کرا اس کے سمیت داخل ہو بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ناپسند کرتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے اور اعتبار سے کوئی چیز نہیں تھی تو وہ ٹھیک ہے تو اب جب حدیث اور کتاب کسی کے پاس نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے تو معاملہ اشتہار سے آ جاتا تھا کہ اشتہار کی ادائیگی کیا چیز ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی شاید تھی کہ اصول کے دور میں ایک کم عمر کی بچی اور وہ جوان ہو گئی اور اس نے کسی کے ساتھ تعلقات دوسری طور پہ قائم کر دیے اس بچی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا چیز ہے حرام ہے دینا ہے اللہ بدکاری ہے خدا نے منع کیا ہے وہ ہر ایک کو بتا دی کسی کے کیا ہو جائے ہر ایک کو خوشی سے بتا دی اور دونوں رضی اللہ سے اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے گلاب سے پوچھا اس نے مومین رضی اللہ کے سامنے کی خوشی سے اس بات سے انتخاب کیا کہ میرے پاس ایسی چیز ہو گئی ہے تو عمر رضی اللہ نے بٹھا دیا رضی اللہ کو اور فرمایا کہ اس کو دیکھو اس کے لیے اب کیا مسئلہ ہے کیا فیصلہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر وہ اس دیہات ہیں تو ٹھیک ہے اس لیے کہ جوان لڑکی ہے اس نے یہ کام کیا ہے اور ہتھیار کی جاری کریں اسے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کیا کام کہ گناہ کی بات ہے ورنہ چوری شبہ کر دی کوئی اور بات ہوتی اب ہر میں شبہ آ گیا اور شبے کا یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ تم شبہ کی وجہ سے اب کو ثابت کر دو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم شبہ کی وجہ سے اب کو نافذ کر تو ہمیشہ شریعت نے شب کا فائدہ مسلم کو دیا ہے کہ شب جب پیدا کیا آپ نے تو اب کریں کیا اس لڑکی کر دینی چاہیے ایسا کام کیا کیا ہے عنہ بڑے بچے کے آدمی تھے لوگوں کی رومین رضی اللہ کے بعد کوئی آدمی آئے گا تو یہ آئے گا یہ ساری چیزیں تھیں اور سورج کے اسلام کو خود بھی حقائق کا اور احساس تھا اسی لیے ریاست کے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ میں اگر اپنے پاس خلافت دے دوں تین آدمیوں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آج کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا کہ میں سات کو دے دوں کہ سات کا اہل ہے کہ خلافت اسے ملے اور میں نے جب انہیں ہٹا کیا تھا کرپا کے گورنر ہونے سے تو وہ بجا کچھ اور اور اسلام کو انسان کی لاگت کے اہم ہے لیکن وہ چونکہ آپ عوام میں دل مل گئے ہیں مزاح بہت زیادہ کرتے ہیں تو جو ایک حکومت کے لیے خاص روک ہوتا ہے لوگوں پر وہ انہیں جاری کر دیا وہ روک نہیں تھا اور اسلام بات کیا ہے اور عمر رضی اللہ کا خلافت کی یہ بھی اہمیت اگر مہینے دے دوں لیکن عمر رضی اللہ اپنے رشتے داروں عثمان رضی اللہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہت زیادہ احسانات کرتے ہیں تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں عمر رضی اللہ کے سامنے تھی اس لیے اگر عثمان علی اللہ پورا مشامل تھے ان سے پوچھا کہ بچی ہے یہ معاملہ تم بتاؤ کہ عثمان پر کے اللہ کا لیڈرو اس لحاظ میں چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس اس بچی کو چیز کا علم ہی نہیں یہ کتنی کام ایک ہوتا تو یہ سب یوگیان کرتی پھر تھی اور عمر کے اللہ نے اس کو سوچا ہاں، اس کو کام کا سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہر چیز میں حدیث کا مقابلہ کرتے ہیں کہ حدیث لاؤ حدیث لاؤ حدیث لاؤ اس معاملے میں نہ حدیث ادھر ہے نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس

ابو وہ نے جواب کے جسمان خط لکھا اور انہوں نے کہا ہمارے یہاں نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ لڑکے نے ایسا کام کیا ہے یہ ابھی جوان ہوا ہے اور اسے اس کام کی خبر نہیں تھی تھا ہمارے سب کہ انفارمیشن کی یہ ساری کی چیزیں تھیں ایک گیارہ بارہ درجہ ایک چیز تھا اس پڑھا ہی میں یہ آپ نے کتاب سے پوری واقفیت کو کیا کیا چیزوں ہو لیے کام کا اسے بلاؤ اور اس سے پوچھو اسے اس مسئلے کا تھا یا نہیں کا جب بلایا گیا گیا تو اس نے کہا مجھے اس مسئلے علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آرام کرا دیا ہے اب دیکھو دلیل اس بات کی کہ اس پہ ہر جاری ہو یا نہ ہو نہ تو نظر آپ کے نام کے پاس ہے نہ ان لوگوں کے پاس ہے جو آپ جاری کرنا چاہتے تھے نہ ان لوگوں کے پاس ہے جو نہیں جاری کرنا چاہتے تھے تو حضرت تین ہزار اللہ کو بات وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تھے اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک دن کے ساتھ کا اعتبار کیا جاتا تھا تو اسلام نے عبیدہ بن جبار دن سے لکھا کہ عبیدہ قطم خلا سے تو واقعی اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا اور یہ بچہ اچھا خاطر اسے چھوڑ دو اس سے حد نہیں کی جائے گی تو اس طرح جو چیزیں چلتی رہی ہیں تو اختلاف کیا کرتا ہے آپ کا اندر کی بنیاد سے کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے ابھی اختلاقات آپ ہی کر کے جہاں کی کتاب سنت میں کوئی واقع احکامات نہیں تھے اور آپ کو آپ کی مباحث کر دی تھی یہ اختلافات میں پڑھتے چلے گئے سود کا مثلاً گئے ہر ہر مسئلے پہ ہر ہر مسئلے پہ خدا آپ کی آرام ملے گی اور الحمد للہ سارا اختلاف خدا کی رحمت یہ اختلافات امت نے خدا کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کیا کیا جائے جب ایک مسئلہ طریقے کا حل نہ ہوتا ہو تو اس دوسرا حل کیا ہے اور آپ کے شرکت کی پابندی بس اسی مسئلے میں یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو لام آتا کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا دوسری طرف جائے گا ہم کہیں گے شریعت کی خلافی ہو گئی ایسے نہیں ہے تو جب بھی آپس میں بحث کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اشتہار ہوتا ہے دوسری طرف یہاں واقعی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہوتی ہے مثلاً ایک آدمی نے دوسرے سے فرق فرق کر دے دیا کی روایت میں آتا ہے جو کہ اس کی طرف سے واپس نہ نہ مل رہا رہا ہو ہو اور وہ اپنے پیسے ادا کر تو دیکھو کہ تم اس پر کوئی ظلم جگہ نہ کرنا اور اس کے بعد پیار روایت آتی ہے کہ تم اس سے پیار کرے تم اس کا دھیان نہ کرنا دلکی کے الفاظ کی یہی آئے لیکن دو دکاندار ہیں ایک نے دوسرے سے سر کیجیے ایک لاکھ روپے کا دے دیا اور یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا واپس کرو وہ کہتا ہے نہیں ہے استفاق سے مال جب آیا انسان دے رہے ہیں استفاق سے مال آیا دونوں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو اس نے باپ والوں نے ترسیل والوں نے بیچنے والوں نے غلطی سے اس دکان کی بجائے اس دکان کا نمبر لکھ کیا تھا ہو جاتا ہے اس دکان کے مال آ لاکھ روپے کا مال دو لاکھ کا مال آ گیا اب دو لاکھ روپے کا مال اس کی جب آ گیا وصول کر دیا تھا اور میرے خلاف نہیں دیتے تھے آپ کا مال میرے پاس آ گیا میں اس پیسے رائے اب شرم مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کے لیے جائز ہے نہیں جائز تو مالی کا رحمۃ اللہ جائز نہیں ہے اسے چاہیے کہ اس کا مال واپس کر دے امام شافی احمد اللہ بالکل جائز ہے اس لیے جس طرح سے بھی جس طرح لاکھ روپئے کو وصول کرنا ہے تو اس لاکھ روپئے کا مال جو ہے وہ وصول کر کے لاکھ روپیہ دے دے ایمانہ رحمۃ اللہ یہ ہے نبی کی بڑا کی نظر تقریر ہے ان کا گہرائی سے سوچنا اس لیے دنیا میں اپنی اگر آپ بڑے اور آپ مبارک رکھیں صرف دو ہی ایسی ہیں جو پوری دنیا میں شرعی نظام کو چلا سکتی ہیں نیتا اور مان کی وکا اور یہ ہے کہ وقت کے آس پاس اتحاد ہوتا رہا اور دونوں حکمران رہے نیتا حکمران رہے اور مارکیٹ حکمران رہے کے مسلسل ٹکانے کی اتحاد حاصل ہوتا رہا یہ ہر طرف کی چیزوں کو لیتے رہے دیکھتے رہے تو ان کے پاس کا سامان جدید دنیا سے موجود ہیں آہستہ ایسا اندر پکا نظرین ہو رہی ہے کیونکہ سعودیہ ضروریات کا ہے تو جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں کبھی دو سدی کا اگر یہ لوگ باندھ رہے حکومت تو پھر مشکلات کی ایک شان ہو جائے گی عربی مقامات کے بات آئی تو انہوں نے ایک نہیں کیا امام شافی رحمت اللہ نے کیا وہ یہ حضرت ہند رضی اللہ اللہ اللہ عنہ کی خدمت میں اور اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور کہ وہ مجھے ماں خرچہ دیتے ہیں موقع ہوتا ہے تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جتنا کچھ کرنے ہوتا ہے میں اپنی اس سے رسول کر دیا امام رحمت اللہ علیہ نے اور نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے کا مال ہے اس میں سے اپنا آپ وصول کرنا چاہے تو تشدر میں مل جائے اس لیے اللہ تقرر نرجر ناگ کو اجازت دے دی یہ تو دلی ہوگی اچھا دیکھو کہا نے کہا کہ اس سے سے پیسے چاہیے تھے تو پیسے ہی وہ لے لیتی اور جہاں آیا ہے اور اس نے دیا تھا ایک لاکھ روپیہ تو آپ کپڑے کے سلسلے میں یہ کپڑا جب بیچے گا پھر اس کے بعد ایک لاکھ آئے گا تو اس سے پہلے جو ہمارے لاکھ یہ چاہتا ہے کہ غیر کی چیز ہے دوسرے کی چیز ہے اس کو کھولنا کاٹنا کپڑے کو بیچنا یہ سارے اس کے میں بات ہے یہ سارے اس کے میں آگے پیچھے کرنا ہے تو یہ بھی جائے گا یا دی جائے گا منہ نے کہا جائزہ اس لیے جو پرانے علمی کو کہا تھے تو یہ شہر وہ کہتے تھے شاید نہیں ہے ہاں یہ ہو جاتا کہ ڈراپ آپ کر لیجیے اور اس کی دکان پہ آ گیا اپنی آڈر اس کی دکان پہ آ گیا اور اپنی آڈر نے رکھ لیا اور میرا صاحب آپ کے آنے ہیں دس ہزار روپے اور پانچ ہزار آپ نے دینے تھے میں پانچ ہزار رکھتا ہوں کیونکہ جنس ایک نہیں ہے روپیہ ایک الگ چیز ہے کتاب ایک الگ چیز ہے اور ایک الگ چیز ہے گھریلو ایک الگ چیز ہے پیسہ پیسے کی جب پیسہ آ کر پانچ ہزار میں لگ رہا ہوں پانچ ہزار کی لے لو واپس یہ انہوں نے کہا جب کپڑا بیچے گا تو یہ تو جائز نہیں ہوگا اس لیے آپ کے پرانے حضرات تھے انہوں نے کہا یہ جائز نہیں بعد میں جب لوگوں کے معاملات بگڑے اور لوگوں کے لین دین میں فرق پڑا اور لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی اور اخلاقیات کا معیار دے گیا تو ہے کہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح اور نماز وصول کرو اور اس محبت جس میں اس کے ساتھ کوئی نے پیسے دینے سے کپڑا آیا کیا ہے وہ اس طرح سے پیسے وصول کرو اور جو اس کا آپ کیسے پہنچا دو یہ کیوں شاپنگ احمد اللہ کے اس قدرے سے چلے گئے اس لیے کہ زمانے میں لوگوں کی اخلاقیات کا معیار کیا یہ ہے اس کا کی بہت بڑی رحمت ہے اسی لیے کچھ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے جتنا مجھے جتنی مجھے خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میں سنتا ہوں کہ ایک بات اللہ پتہ دیا دوسرے نے یہ پتوا دیا سر آپ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر میرے کو وہ مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہو اسی کی عمر کے لیے دو راستے نکل آئے گا وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہے گی اشتہار ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی تھا اللہ اللہ ہیں کا اختلاف اختلاف بہت زیادہ ہو ہو گیا اور کی وجہ یہ گئی کہ حضور صلی علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا مقصد اگر وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا تو کیا کو شرن بھگل ختم ہو جائے گا مثلا عورت کی عزت ہے عزت ہے تین مہینے چار مہینے دس دن یہ جتنی بھی عزتیں ہیں اس کے خواتین کے اللہ قرآن میں بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے وشاس فرما دی اس کا مقصد ہے اگر یہ قتل کر دیا جائے طے کر دیا جائے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اطمینان حاصل کرنا ہے کہ دوسرے نکاح کے پہلے وہ عورت بالکل پاک ہے بچے کی ولادت کا کوئی امکان نہیں ہے تو اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے کیا طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ بچے کی پیدائش ہو گئی اب میت کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی شاخائی گھر سے موجود ہے میت اور یہ بچے کی علاقت ہو گئی تو اس عورت کی عزت ختم ہو اس لیے ہمیں یہ مقصد حاصل ہو گیا جب یہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے اس کا بچے میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں آ سکتا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے چار مہینے دس دن اگر اگر صرف اسی لیے رکھا تھا تو آج آدمی روپ ہے ڈاکٹر ہو ہوتے رہے یہ تو پانچ کھلنے والا گر جاتا ہے یعنی کوئی مسئلہ نہیں تو کیا ہم چار مہینے دس دن کو حاصل کر دیں گے کیا تین مہینے کی اندر ختم کر دیں گے نہیں کریں گے اس لیے یہ مسئلہ چاہے ہمیں حاصل ہو بھی چاہیے اور چاہے یہ فائدہ پہنچ بھی جائے اور سو فیصد میں یقین ہو جائے کا دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے تو بھی جو اللہ نے طے کروا دیا ہے اس کی خلاف کی اور وہ تعصبی اقدامات وہ عبادت کے اقدامات ان کی علت ان کی وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس کے بارے میں تعالیٰ نے شادی جی نے درجن کروایا خدا بات کو مانا جائے گا چاہے ہماری اپنے اس کے معاملے میں سو فیصد اطمینان بھی حاصل کر لے تو یہ شاہ احمد اللہ رہے ہیں کہ کیا شریعت نے جو احکامات کسی بھی مسجد نیت میں مسجد سے حاصل ہو جاتی ہے شریعت کو ختم ہو جائے گا شاہ رحمد اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے اور اسی کسی وجہ سے آپس میں اختلافات ہوئے موبائل سنی اور یہاں تک کہ جو چیزیں تھیں ان کو اپنی ذرائع سے شروع کر دیا گیا یہ بات ایک آئی ہے ابتدائی دور اور موجود ضلع کو جتنا اثر اور اسلامی دنیا میں بڑھتا چلا گیا یہ ایسا تھا جو صرف عقل کی بنیاد پر تھا عقل کو ترجیح دیتے تھے ہر کام حاضر رکھتے تھے اور باقی دنوں کو پیچھے لے جاتے تھے اسی لیے موتم ضلع کو یہ کہنا پڑا کہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی عدالت ثابت ہو گئی تھی عدالت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی حاصل ہے یعنی اس کی گواہی قابل قبول ہے اس کی گواہی سے مانا جا سکتا ہے ان شہر کے اخلاقیات اچھے ہیں جانتداری ہے سب کچھ ہے عدالت میں واقع میں غور گورٹ ہے اس کی گواہی ہے اور موجودہ جب تینوں نے اپنے کی دنیا پر ہر چیز کو برتنا شروع کر دیا تو اپنے کے آس پاس سے انہوں نے تاریخ بھی لے لی ان کا تاریخ یوں آیا ہے یوں آیا ہے ماں کے بارے میں یوں آیا ہے ماں کے بارے میں یوں آیا ہے تو انہوں نے اس بنیاد پر صحابہ کرام سے اور اصل کی بنیاد یا اصل کا خاصہ ہے اصل کی بنیاد سے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اصل کا خاصہ کس کا الفاظ میں الفاظ جس انسان سے لیا وہ امام بھولی رحمت اللہ لیے ہدایات کافی مشہور کتاب ہے جس میں آپ دیکھیں تو بار بار بیان کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اور کباب یہ اصل کی بات ہے یہ نقل کی بات ہے بار بار اپنی باتیں بیان کرتے ہیں آخناب کے وہاں بہت زیادہ اس کا رجحان رہا اور اسی بنیاد پر انہوں نے بہت چیزیں لکھی ہیں اور اصل اور نقل انہوں نے تصدیق دی ہے اگر یہ کہا جائے کہ میں سب سے زیادہ لطیف کا عقل سے اعتبار دیکھتا ہے تو ہمیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ کوئی اس کی تصدیق کر سکے اتنی گہری سوچ کے مالک

اس حصے کی خرید گا کا کا کہ بس ہے کیونکہ لوگوں بسلا شراب کر دی یہاں کو نے فرمایا وہ کتا جس کو تعلیم دی گئی کتے کی تعلیم آسان ہو رہی ہے کتے کو مطلب تعلیم دی گئی شکار کرو شکاری کرتے اس پہ شخص محنت ہوتی ہے ہزاروں روپے لگتے ہیں دس دس بیس بیس ہزار روپے لیتے یا آپ ہی جو ٹریننگ کتے کر کے لیتے ہیں کہ لیجیے جی یہ کتا لینا ہے وہ نسل ہوتی ہے آپ سے گھومنا پڑتا ہے ایک آدمی کا پچاس ہزار روپئے کا خرچہ ہو گیا دوسرے کو پسند آ گیا روز وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے چار دن آپ اسی کے پچاس ہزار روپئے خرچ کیے تھے ایک سال پہلے آپ دیکھ لو ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے اب تو قیمت اتنی نہیں رہی لہٰذا میں سات ہزار سے لیتا ہوں ہم نے بھی کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ کتے کی تعلیم کا پیسہ خرچ کیا ہے نہ پیسہ خرچ کیا تو تو ایک بات وہ موجود ہے کہ کتے کی چیزوں پر لیکن اس وقت پیسہ خرچ کیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو یہ ہے وہ چیز جو آپ کے یہاں اصل کی بات ہے اور موسم ضلع کے ہاں تو بالکل ہی برباد ہو نہیں کر گیا اور ہر چیز کی بنیاد رکھنے کے تھے اسی لیے اکثر بہت دلی جو تھے اکثر کی مناسبت کی بنیاد پر انہوں نے اصول سے ہٹ کے گھروں میں حصیت کو اختیار کر دیا موسم دلی جو تھے وہ لما ندیوں کی طرح کرتے تھے کی جو تھے وہ زکات دیگر مسائل میں آناج کے مطابق فتوا دیتے تھے تو اس لیے ان کے مقابلے میں بہت لیکن تو اتنی انسٹیٹیوٹ پیدا ہو گئی کہ ہر معاملے میں حدیث کی مقابلہ کرتے ہیں لہٰذا انہیں چھوڑ دو اور پھر آناز میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے واقعی مقام کیا تھا لیکن وہ اصول کے اعتبار سے مؤدلی تھے مطلب یہ درخواست راضی ہیں امام رفتی ہیں سبزی رحم اللہ بہت بڑے ذائق تھے لیکن ان کی آنکھ ہے پسار کا اثر ہے اور جذبات راضی میں تو بہت اثر ہے اسی لیے جذبات نے جو رسول پہ کتاب لکھی کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام ناز معاویہ مغرب نشوبہ ذمہ وغیرہ وغیرہ ان کی عدالت ثابت ہو گئی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی عادت بدل گئی تھی اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اب جذبات نے رض اللہ علیہ چاہے ہزار سال بھی لکھے لیکن اس کے موت بھی ہو گئے تھے اصولت اسی لیے انہوں نے جادو کا انکار کر دیا لیکن موقع دے دیا کہاں یہ لین کے ہاں لانت چاہے کی بخار سے اور بھی ہیں جن پہ لانت جو لانت کو چاہے سمجھتے ہیں یزید کی تو کوئی بھی انفی کی بخار میں کام نہیں کرتا اس لیے جذبات نے اس پہ لانت کی ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہے اس وجہ سے موقع لانت کرتے ہیں تو جب آپ نے قرآن میں نرین دوران درخت تھا اور وہ لکھا ہے یہ عبت نہ مطلب کیا تھا کہ اکثر کو انڈا آ جائے اور نقل مل جائے اب اس عورت کے معاملے میں جس نے عزت گزارنی ہے آج میں ثابت کر رہنا ہے تو بالکل پار ہو گئی ہے تو چلو کیا اس کا نکال کرنا ہے یہ بات نہیں اس کی عزت پوری کرنی ہے اتنے ہی دن جو شریعت نے طے کیا ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ مبارک شری ہیں تو پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ زیادہ تشکیقات کی بکری اصول ہے باقیت و عملیت یہ ہوا کہ بہت سے دینی مسائل میں جب لوگ اصل سے اسلسلہ کرنے لگے تو شکو کے شروعات کا سلسلہ اچھا تو پھر منقول اور معقول کو تصدیق دینے کے لیے یہ میں آیا رسول کی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نقل صحیح ہو حقیقت رسول کوئی آج کا بات صحیح ہے میں بات ہو پہلے اس کو دیکھ لینا یہ نہ ہونا کی غلط ایک آپ آپ نے کہتا ہے کہ کنہر نے فرمایا کہ بینگن جس بیماری کی شفا کے لیے کھایا جائے اس میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے تو بینگن بات تو ہی ہو گئی مزے ہو گئے کچھ کر پوچھے تو کنہ تسلات کے ہے یا نہیں کہا بس شروع ہو گیا پلیز نو ایسی آرٹ جن کی کوئی اثر نہیں تھی مارکیٹنگ ان کے دور میں مشہور ہوتی تھی آپ کبھی کبھی ہو جاتی بہت سی چیزیں اور اہل تحقیق سے علماء نے جب جا کے تحقیق کر علماء کا کہیں بھائی ایسی کوئی جدید نہیں آپ نے ایسی چیز سے غلط سن دیا ہوگا بہت دنوں یہ بات چلتی رہی کہ دنیا کی عمر ایک ہزار سال ہے بس اس کے بعد دنیا کا بھاؤ چاہیے لوگوں نے اس سے مستقل تحقیقات شروع کر دی جو اکبر کا دعویٰ تھا اکبر کو افغ کدین کی طرف لایا گیا اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دنیا آزاد آخر کے نظام ختم ہو جائے گا منسوخ ہو جائے گا نیا نظام نہیں ہوگا اس طرح بہت سی چیزیں ملیں گی تو سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ نفرت صحیح ہے گا نہیں نقل اگر صحیح ہو واقعی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا ہو سننا فلم کی کتاب میں بیٹھا ہو یہ ایک بات صحیح ہو تو دوسری طرف اکثر بھی دیکھنی چاہیے کہ اپنے بھی چیز ہو یہ نہ ہو کہ اپنے پر کسی اور چیز کا بنتا ہو دنیا میں بدتر سے بدتر چیز بھی برے سے برا کام بھی جو کرتا ہے نا اس کے بعد دلیل ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایک آدمی اپنے باپ کو قدر کر دے اس سے پوچھتے ہیں کیوں کیا کوئی پوچھے سکتا کہ غصہ آ گیا اب تیسرا کہ ہاں جی واقعی غصہ واقعی گزر ہے اور اس لیے معذور ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے تو پھر دنیا کا نظام چل چکا شیطان نے انکار کر دیا اس سے تم نے کی انکار کر دیا اس نے کہا کہ جی، آپ سے پیدا ہو کہ مرتی آپ بلا اچھی چیز آپ چھوٹی چیز مٹی کے والا کر سکتی ہے اور جب کسی طرح بات ہونے لگ جائے کہ میں اصل کے مریضوں کی کے دلائل تسلیم کیے جائیں تو پھر تو پوری دنیا میں کوئی جرم جرم رہتے ہی نہیں کہا ہے اور کہا ہے تو نے کم لوگوں نے نقل کیا ہے کہ وہ جب انہیں کہا گیا کہ مزار حرام ہے تو ان کا بھی چینتا ہو سکتی ہو مزار حرام ہے اچھا تو ہم نے آپ سے دفاع کرتے ہو تو جانا بھی مس ہو گیا نا اس کی وہ نکل گئی آنے کا کے کا وہ جائزہ جائزہ اور تک تم اپنے ہاتھ سے دبا کرو اور جانور کی روح نکل جائے جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے جس جانور کو دے اس کی روح نکل جائے گا اللہ کا مارا ہوا نہ جائے گا تمہارا مارا ہوا جائے گا یہ ہے اصل اس پہ معافی کرنی کو جی رہا یہ اصل یہ ہے اس نے کہا کہ اللہ مارتے نہ آ جائے گا تم مارک ہو جائے گا کیسی خوبصورت بات ہے معاذ اللہ اس قسم کی چیزیں رسول اللہ اللہ کے سامنے ڈالتے تھے دین کے مقابلے میں ڈالتے تھے اصل صحیح ہو حقیقت میں اس پہ کوئی روک نہ ہو اصل وقت صحیح ہوتی ہے اصل اس وقت صحیح ہوتی ہے جب آدمی اس بات کے تحت فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے اوپر اٹھ جاتا یہ اختیار بات کے تحت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے اس کی جب درستی ہوتی اور پھر اس وقت کامل ہوتی ہے جب آدمی جذبات کی کیفیت سے آگے بڑھ کے فیصلہ کر سکے مثلاً اس کے غراثت میں کر دی اور کر لو اور سارا خاندان کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے آپ کو گالیاں دی تھی آپ کے سب تھپڑ مارا تھا آپ کے خلاف مقدمہ کرایا تھا اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ ایسا ایسا ایسا ہے اور وہ اپنے خلاف سب کچھ سن کر بھی غصے میں نہیں آتا وہ کہتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وراثت تو ایسی چیز ہے جو اللہ کو تقسیم کر دی میں تو کچھ نہیں کر سکتا اس کو ہی نہیں گا میرا بیٹا ہے ایک آدمی ہے مسلم خاتے میں اور سارا شہر ان کے تعریف کرتا ہے کہ جناب یہ آدمی بہت اچھا ہے یہ ایسا اچھا ایسا اچھا ایسا اچھا ہے اور وہ لوگوں کی تعریف سے متاثر ہو کر اپنے آدمی کو بھی لوگ پیسے دیتا ہے چار کسان بھی چلے گئے اب تو بھی بڑی اب تو پانچ دس کروڑ روپیہ لے گئے دے دی یہ کتنے لوگ ان کی عقل جذبات کے پہلے کام کرتی ہے یہ نہیں ہوتی آدمی قیادت کے بعد اس وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا کسی کی مخالفت کر رہی ہو تو اپنی اثر پہ کام لے کہ لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہیں یہ چیزیں ہیں لوگ سات دن چڑھائیں گے خوشی اور سے پہنچا دیں گے وہ بھی کو تو ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ایسے ہوں اور جتنے بھی آج تک سننے ہیں یہ سارے میرے ووٹر تھے انہوں نے مجھے ووٹ دینے ہی دینا ہے سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے اب تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں جو آدمی بھی اپنی عقل کو جذبات سے بالا نہیں کر سکتا اس آدمی کی درست نہیں ہوتی اور جو جذبات کی دنیا سے بلند کر ہو کے سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ آدمی قابل ہے کہ اس آدمی کو کوئی ذمہ دار دینی چاہیے عمل یعنی کی یہ عقل جو ہوتی ہے نا یہ عقل اور وہ نقل جو صحیح ہو دونوں کبھی بھی آپس میں کراتی نہیں بس اتنی اصول کی بات کبھی نہیں لاتی وہ سلیم کے اس درجے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو چیز نازل ہونے کی بات میں اس لیے میں پہلے یاد کیا کہ بات ناصب نہیں ایسے بھی ایسے اپنی سے نہیں بلا اربوں کا ایک قبیلے کا سردار تھا اور وہ اس نے کہا کہ کبھی شراب نہیں کی کسی نے پوچھا تھا اس نے کہا کہ ایک بات کی تھی اور اس میں میری بیٹی کی شوٹی اور میرا ہاتھ اس بیٹی پہ پڑ گیا گناہ کے ہاتھ میرے ذہن میں یہی تھا تو پھر جب نشہ تو میں نے سوچا کہ جو چیز بیٹی اور بیوی میں فرق ختم کر دے اس چیز کو استعمال کرنا کیا کی کوئی کی بات کہہ اس کے بعد کبھی شراب یہ تھی کہاں تک پہنچایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیوں چیزیں ایسی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوں کر لیں اور پھر وہی ان ہوگی یوں کر لیں پھر وہی ہو ہوگی یہ اپنے سے نہیں ہے کہاں تک رضی اللہ ایسی تھی کہ ایک آدمی آتا تھا ان کے پاس ہر ایک جو کی ران پیش کرتا تھا کیا ایک سال کا مقدمہ آیا اور جو لگاؤ اس نے اس فیصلے اس مقدمے میں اتنا واضح اور صاف فیصلہ کرنا جیسے وہ ان کی ران ان کے دوسرے حصے رہا کرتے تھے جب اس نے یہ کہا نے فیصلہ وہی کیا جو حقیقت کے مطابق تھا اس کے بعد کیسا نہیں پایا اور انہوں نے کہا دیکھو اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اس نے آخری ملاقات ہوا فیصلہ ایسے واضح صاف کرنا جن کا منہ ایران پاتے ہوئے باقی کے جسم سے الگ کر دیتے ہیں اس اشارہ تھا کہ اب آج اطلاع پیش کیا کرتا ہوں میرا معاملے میں اس کے خیال رکھنا تو اس لیے میں حرام قرار دیتا ہوں ان لوگوں کو اس بات پر کہ تم میں سے کسی کو میں نے امیر مقرر کیا اور لہٰذا سے وہ تحفہ وصول کر ایسا تو وہی کرنا تھا اللہ کے حق میں مداخلت کتنی رات سے کوئی مداخصے نہیں ہوئے یہ ہے صحیح عقل جب عقل کے درجے تک پہنچ جائے دوشن کے درجے تک پھر اس کے بعد ادھر سے دوسری درج سے نقل آ جائے کہ دونوں آپس میں دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں نہیں ہو سکتا کہ صحیح عقل صحیح نقل کی تصدیق کرے یا صحیح نقل صحیح عقل کے خلاف چلی جائے یہ نہیں ہوگا شہر کہتے ہیں کہ اختیار ہوا اپنی اور اپنی لڑائی کو جمع شروع کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا جو کچھ تم سنتے ہو اس کو اپنے مطابق کرنے کے لیے علماء نے کام کیا نسل معذر ملتی وقالن جمیلن فی جمع شم المسلمین ومعبودا من آخر القرباتی ورابن رؤوس الطاعات اس کے لیے مسلمانوں کا انتشار کا بندر بڑی عبادات میں سے اور مثلاً بہت زیادہ یہ بخاری میں بھی لگتا ہے حضرت نوبل رضی اللہ نے استعمال کیے تھے شاخا اللہ کی عربی بالکل قدیم عورتوں کے مطابق ہے کمال کی چیز دیکھتے ہیں کہ دین کی بہت بڑی مدد اور زبردست محنت کی علماء کی تھی ساری چیزوں پر ہے اور میں نے سمجھایا کہ اللہ نے جو دین تمہیں دیا ہے یہ دین صحیح معنی انسانی حقیقت پورا کر اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اسلام کوئی نیا کوئی ایسی بات اسلام نیا دین نہیں اصل بات یہ ہے کہ دین ہمیشہ یہ دین کوئی تبدیل نہیں ہوا دین کے جو احتارت ہے جو اخلاقیات ہیں وہ کسی بھی تبدیل نہیں دین کی باقی چیزیں عبادات تبدیل ہوتی ہیں مطلب یہ دو نمازیں ہو گئی پانچ نمازیں ہو گئی تین ہو گئی لداخ کا نماز کچھ ہو گیا پھر کچھ ہو گیا کپڑوں کی جسم کی پاکی ناپاکی کہتے ہوں گے یہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن دین جو عقیدے کا نام ہے اور دین جو اخلاقیات کا نام ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو اسی لیے کہا شرارت میں ندی ماں بخواب ہی ہو ہم نے آپ کو وہ دین دیا ہے جو انہیں نہیں ہوئے سلام کر سیرا کا دین تھا اب ہوتا یہ تھا کہ ندی آئے کرتا ہے علیہ السلام اور بادشاہ علیہ السلام سیدھا کا دین لے کے آئے تھے دنیا چل رہا تھا پھر اس کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے انہوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کو بیچ میں ڈالنا شروع کر دیا ضرورت پیش آئی اور اس دین میں جو باہر سے چیزیں لا کر داخل کے لیے ان کو ہٹایا جائے گا ان کو پھر صاف کیا جائے یہ احساس آ گیا اور جو شیر اور رات کے ان پر باہر سے آئے تھے انہوں نے دین سے نکال کے دین کو پھر صاف صاف کر کے عمارتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ لوگ یہ دین ہے میرے بیٹے بھی ہوئی تین تھا ہوا کہ صحیح دین انلام گئے پھر صدیوں میں مختلف چیزیں شامل ہوتی چلی گئی عیدا رکھا دین کو ٹھیک طرح سے پیش کر دیا اور پھر باہر چیزیں تھیں وہ نکال دی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ جو عیسائیوں نے جو ہندوؤں نے انسانیت دین کے نام سے بڑا بوجھ ڈال دیا تھا اور اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور یہودیوں نے لوگوں کو ایک دین کے نام سے ایک نئے نظام میں جکڑ دیا تھا اللہ نے کہا

فرق یہ پڑ گیا کہ پچھلے دن محفوظ نہیں رہے تاریخ میں محفوظ نہیں رکھے تاریخ کے طور پہ آئے دور اللہ آپ سے بالکل جسے کہتے ہیں نا فل لائف اس کی روشنی میں آئے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپی ہوئی ہو تاریخ اور آپ نے انہیں ختم کر دیا ہو ہر چیز حتیٰ کے جو الزامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہیں وہ الزامات لوگوں نے لکھی ہیں ان کے اپنے زمانے میں یہ الزام لگا یہ الزام لگا یہ الزام لگا اللہ نے لیے یہ چیز تعریف کر دی یہ چیز تعریف کر دی کچھ لائق تاریخ کی پڑھ رہی تھی اس لیے وہ نہیں جا اسی لیے ہم اسلام کے مطابق یہ کہنے کے حقدار ہیں کہ دین کی بنیاد ہمیشہ پر سکتی ہے دین کبھی بھی نہیں کرایا جاتا کیوں نے ہندوؤں میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے یہودیوں کے ساتھ نکاح اور ان سے ان کا ذریعہ اپنا جائز کرا دیا ہندوؤں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے جب تک یہ کافر کا جیسے ہندو ایسی کتاب ہے اگر ہندو ایسی کتاب ابھی ہو جائے تو اس کو حکم کتاب کا ہوگا مگر مشرقین نے اور ایسی کتاب نے لانت کر کیا ہے کتنا پانچ سال سے نیو یارک آتا ہے ادھر اللہ کا مسلمان مشرقین ہے ادھر مدینہ منورہ یہودی اور عیسائی ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کے تعلق کا بھی قانون اور مسلمان کی اہمیت نہ آئے گا کوئی عیسائی نہیں امیر مومنین تھے لیکن اس وقت مسلمان چیزوں کو عوائد کی روشنی میں دیکھتے تھے ایسا ذہن پیدا نہیں ہو گیا تھا کہ ہر چیز کی پیر وہ ایک چیز لے آئے ہو یہ کہ یہ سارا ایک سازش کے تحت ہوا کسی نے ناٹا رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی کر دیا رضی اللہ عنہ اس لیے ایک روایت کے مطابق آپ کو مسلمان ہو گئی تھی تو کچھ ایک ہو لیکن یہ جو یہ جو کی موقع نہیں ہوا اور یعنی رہا یہ کچھ ہوتا ہے یعنی نکاح کے معاملات مختلف معاملات تھا ہاں ہوتے رہے خدا نے دونوں نے فرق کیا کہ یہ جو یہ کتاب جتنے بھی ہیں وہ وہی کو مانتے ہیں وہی کتاب کی دن گائے بھی نہیں ہو سکتی اور احتجاج کتاب کو مانتے مانتے اور کتنے مشرق ہیں اہل کتاب کے مقابلے میں یہ تو ہیش پر نہیں مانتے کوئی یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب کی چیز آتی ہے اور دوسرے کو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ یہ رفاقت نام کی چیز ہے رسول اور رسول رسول آیا کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اور آپ آیا کرتے ہیں اور ان اوباروں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ہے فرق مشرقین میں اور اہل کتاب اہل کتاب شروع کرتے ہیں لیکن وہ عبادت کے اور کتاب کے قائم ہیں اور مشرقین جو ہوتے ہیں یہ نہ بڑی کے قائم ہوتے ہیں نہ کتاب کے ہوتے ہیں اوقات مانتے ہیں اوقات کو مطلب ہے کہ ماس اللہ خدا نے اپنی رات سے کسی کو الگ کر کے اسی لیے یہ جو حدیث ہے نا نور میں نور اللہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور تھے لکھا ہے کہ یہ حدیث ان شاء اللہ آسم سے یہ حدیث آسانی کو سمجھ نہیں آ سکتی ایسی چیزیں بڑے اچھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی وجہ کیا ہے کہ اس نور کو سیلا سلن سے کوئی مانتا ہے کہ نور سے بنے ہوئے تھے تو نور کیا تھا وہ آیا نہیں تھا اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بات اللہ اپنے نور سے بات نور کو دی جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سے نور مجسم ہو گئی تھی خدا کے جسم کے تعلق اور اگر نہ کہیں اور کہیں کہ وہ نور مخلوق تھا کیسا کیا گیا تھا کہ رضو صلی اللہ علیہ مخلوق تھے کہ جھگڑا کس بات کا اس لیے کام کا نظر جہاں پہنچی ہے وہ صحیح سے بات انہوں نے کہا یہ حدیث مجھے میں سے ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھنا یعنی یہ ہو جائے اپنا دور پاپ کے دنیا میں دے دیا بات کی شرک ہے ہے یہ یہ انہوں نے اپنے جو تو مشرقین تھے رسالت کے نہیں نہیں تھے تھے یہ کے اسی لیے اللہ کی جو روپیوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو کہتے ہیں کہ ایسی جاتی ہے آتی ہے نوان کے بعد آ گئی ہے ہے ہے یہ وہی کرشن جو جو اسلام کے کے پاس بھی آیا آیا تھا علم ساتھ اور اور کاش کاش میں میں میں زندہ زندہ ہوتا ہوتا آپ آپ آپ کی کی مدد کرتا جب قوم کو مکہ مطلب سے نکال دے گی تو رس اللہ اللہ نے اسی کے مکمل مطلب سیکھے مکان مطلب نکال دے عجیب بات کہہ رہے ہو ہاں یہ کرتا ہے

اسے چاہیے اس میں ہی کا ایمان ہے جو محفوظ ہے ہم اپنی بات میں مشکل ہیں کہ مذہب کی بنیاد میں کیا بھائی رہتی ہے تو آپ رہی تھی جھیل رہی تھی قرآن وہ کہتے ہیں قرآن دھیی نہیں اور آپ نے جھیل بڑھی ہے ہم کہتے ہیں سر آپ پھر کے بات لیتے ہیں کہ بھائی محفوظ کا آپ میں محفوظ ہے بہت اچھی ہے انجیل میں محفوظ ہے بہت اچھی ہے قرآن میں محفوظ ہے بہت اچھی اور اس کا دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے قرآن ہی میں محفوظ ہے دنیا میں آپ تک جب سے قرآن حاضر ہوا ہے ایک منٹ ایسا گزرا کہ کئی لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انیس سو چالیس میں جو پندرہ ستمبر تھا اس میں صبح کے چھ سے دنیا میں نہیں سوال ہی پیدا نہیں قرآن ہمیشہ دنیا میں رہا یہ میری رہی ہے اور قرآن کے بارے میں بالکل یہ ثابت ہے کہ قرآن کے لیے صدیوں تک لوگوں کے پاس نہیں تھی انجیل نہیں ہم کہتے ہیں جہاں بھی محفوظ ہے نا تمہارا اور ہمارا اتنا کامن چیز ہے کہ میری کی دنیا میں دین کرتا ہے بھائی جہاں بھی محفوظ ہے تو دین سچا آپ اس کا جواب اور جو بھی دوسرے سے مانتے ہی نہیں ہیں ان کا معاملہ اور شاہ اللہ سے لکھا ہے نا اسی لیے شاہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی چیزوں میں سے یہ ہے کہ اس اس دین کو ہم کتاب میں کر دیں کہ یہ یہ جو جو دین ہے ہے اور وحی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ تدوین کی باقی تم اور اس پر احتیاط کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کتاب تم اس میں کیا پایا لیکن بلکہ رات کا جلی نسل بلکہ اس کتاب سے بہت سے فوائد ہیں تم جو کہتے ہو یہ آپ نے جو عبادت آ رہی ہے اس کی تشریف اس کی مرتبہ کر دی تھی یہ یعنی درمیان میں ٹکڑا رہ گیا تھا آپ لوگ ان شاء اللہ